www.attableek.com The Reviver of Iman ہے اسے اللہ نے اپنے بنایا آسمان کے اوپر جو ہے اسے اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا سارے نظام کو ہفتہ شاہ سال نے اور ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے اس کے بنانے میں ہم تعالیٰ شاہ روم کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی اور نہ کسی سے مشورہ کی ضرورت پیش آئی پورے نظام کو چلانے کے بعد اس وقت میں بھی ہم تعالیٰ شاہ روم کے قابو میں ہیں اور پورا نظام انداز کے میں ہی چل رہا ہے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا سورج کو بنایا چاند کو بنایا اور ان سب کی مقدار کیا ہے وہ بھی تعالیٰ چار ہو گیا ان بارشیں دنیا میں آتی ہیں قطرہ قطرہ آتی ہے ان بارشوں کے قطروں کی تعداد تعالیٰ چالو ہو جاتی ہے آج تک دنیا میں کتنی بارش ہوئی اس کی رفتار کو تعالیٰ چاروں جانتے ہیں ایشیا میں کتنی ہوئی افریقہ میں کتنی ہوئی یورپ میں کتنی ہوئی امریکہ میں کتنی ہوئی اسے اللہ جانتے ہیں کون سے ملک میں کتنی ہوئی اسے اللہ جانتے ہیں اس سال کتنی ہوئی پچھلے سال کتنی ہوئی کہ ان تمام کی تعداد کو ہفتہ جانو جانتے ہیں اللہ کا علم بہت وسیع ہے اب تعالیٰ شانوں درختوں کو جانتے ہیں درختوں کی تعداد کو جانتے ہیں کون سی قسم کا کون سا درخت ہے اسے اللہ جانتے ہیں اس پر کتنے پتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں کتنے پتے گر چکے وہ اللہ جانتے ہیں کتنے پتے پیلے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں کتنے ہرے ہیں وہ جانتے ہیں کتنے آئیں گے آئیں گے وہ جانتے ہیں یا لمحت ورث رمضان حق تعالیٰ شان ہو درختوں کے پتوں کی تعداد کو دی جاتی ہے ہر تعالیٰ ہو خلاق ہے پوری دنیا میں اللہ جلدی لمالوں اپنی قدرت سے ماتاؤں کے پیٹوں میں اللہ آپ کے قدرت سے بچے بنا رہے ہیں جو ان کا جانور ہے اس کے پیٹ میں اسی کا بچہ بنتا ہے انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ بنتا ہے کسی کے پیٹ کسی کو اللہ بناتے ہیں تو ہر ایک کے اندر میں جو مادائیں ہیں ان ماداؤں کے اندر میں بیک وقت ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربہ ارب ماداؤں کے پیٹ میں ہم اپنے قدرت کے بچے بنا رہے ہیں اور پھر جس کا جو بچہ ہے وہ بھی بناتے ہیں اس کے جو آزاد ہے وہ بھی کہتے ہیں فکتالا شانو خلدام ہے اللہ جس چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں اس چیز کو ہفتہ چان پیدا فرما دیتے ہیں یہ پورے نظام کو اللہ جل جلالوں میں والوں نے اپنے قدرت سے بنایا بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے بنایا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا انسانوں کو اللہ نے بنایا سمندر میں جتنے جانور ہیں انہیں اللہ نے بنایا پھر ہر ایک کو ہفتہ چانو اس کی روشنی پہنچاتے ہیں صرف ایک انسان ہے کہ جو ظاہری طور پر دکان کھیت کے ذریعے سے پلتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات کو ہم ہفتہ شان ہوں بغیر دکان کھیت بغیر کارخانے کے اللہ آپ کی قدرت سے سب کو روزی دے رہا اور اس انسان کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے اللہ ہی روزی دے رہا ہے اور جون سیا جانور جتنا کھاتا ہے اس کی مقدار اللہ چلتا ہوئی تھی کیونکہ جو دانا چکتی ہے تو اس کو بھی دانا کھاتے اس کو بھی دیتے ہیں جو جانور دانا چھپتے ہیں انہیں دانا دیتے ہیں جو جانور گھاس کھاتے ہیں انہیں گھاس دیتے ہیں جو جانور دانے گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج بھی گوشت والے کو دانا ملے گا دانے والے کو یہ سب کو اللہ اس کی جگہ کو روئی نہیں پہنچاتے پھر جس مقدار سے کھاتا ہے اس مقدار سے روزی دیتے ہیں جو تھوڑا سا کھاتا ہے اسے تھوڑا دیتے ہیں اور جو کلو کے حساب سے کھاتا ہے وہ کلو کے اعتبار سے اسے دیتے ہیں اور جو ٹنوں کے اعتبار سے کھاتا ہے اسے بھی ہم تعالیٰ شاہ ٹنوں کے اعتبار سے پہنچاتے ہیں اللہ کے لالو ہونے والوں نے اس پورے عالم کو بنایا اور بنانے کے بعد ہمتا شاہ نے ایک فیصلہ فرمایا اور اس انسان سے یہ کہا کہ دیکھ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا یہ ساری کائنات جو ہے یہ تیرے لیے اندر دنیا کھلے مطلب یہ سب کچھ تیرے لیے زمین تیرے لیے <coughs> آسمان تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے چوپائے تیرے لیے پرندے تیرے لیے جو کچھ ہے زمین کے اندر کے خزانے وہ سب کچھ تیرے لیے سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے تیری خدمت کے لیے یہ انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو میرے لیے اس لیے کہ انسان کو حق تالہ شاہوں نے بنایا اور پورے عالم کے نظام کو اس کے ارد گرد گھمایا زمین میں جو کچھ حالات آتے ہیں اس کی بنیاد یہ انسان بڑی بڑی مخلوقات ہے لیکن یہ بنیاد سے اس انسان کو بنیاد بنایا اور اس انسان کے اعمال کی بنیاد پر دنیا کے سارے نظام کو رکھتا ہے بہر الفساد و جو کچھ دنیا میں امن آئے گا اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں چین آئے گا اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں فساد آئے گا اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں بارشیں رکے گی اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں سیلاب آئیں گے اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں سر دول ہوگا اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں جو کچھ اچھے میرے حالات آئیں گے اس کے لیے بنیاد جو بنایا ہے اس انسان کو بنایا ہے اور باقی کی کائنات جو ہے اس کائنات ایک انسان کے خدمت کے لیے کے پیدا کیا ہے انسان سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں سورج سے انسان کو فائدہ ہے چاند سے انسان کو انسان سے چاند کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چاند سے انسان کو فائدہ اس لیے کہ خادم جو مخدوم ہے انسان مخدوم ہے اس کو خادم کی ضرورت پیش آئے گی یہ ساری دنیا خادم ہے تو اللہ نے ایک نظام چلایا اور پورے عالم کے نظام کو لا کر کے اسے انسان کو بتایا انسان کو ہفتالہ شاہ نے مٹی سے بنایا یہ مٹی سے بنا ہے اب اس مٹی کے متعلق یہ ہے کہ پورے کائنات کی کیا کیا چیزیں کیسے استعمال ہوئی ان لگی تفصیل لیکن یہ انسان مٹی سے بنا ہے مٹی کے اندر کے جو احساس ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں جو صفات ہوتے ہیں اس انسان میں زمین کی صفت یہ ہے کہ زمین پر محنت کی جاتی ہے یہ زمین آداب ہو آباد ہو جاتی ہے اور اس زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو خود بخود بنجر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ پھر کانٹوں کا جنگل ہو جاتا ہے اور اس میں مزید چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں کہیں سے لانی بھی پڑتی آباد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بنجر کرنے کے لیے اس پر محنت چھوڑ دینا ہوتا ہے اتنی عدم نظام اور یہ چل رہا ہے تمام زمینیں جتنی ہیں ان زمینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس کا کاٹے دار درخت اگنا شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ پھر بہت بڑا جنگل بن کر جاتا ہے اس میں پھر سانپ ہوتے ہیں بچھو ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی انسان ہے اس انسان کو حق تعالی شاہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اسے دنیا نے اللہ لایا اور اس کے اندر میں دو مادے رکھے اللہ نے اس میں خیر کا مادہ بھی ہے اس میں شر کا مادہ بھی ہے اور اس کے اندر میں محنت کا جوہر اللہ نے رکھا انسان کے مزاج میں محنت محنت کرے گا ہاتھ پاؤں دنیا میں آئے گا تو بھی ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتا اس کو آزاد وہ دیے ہیں کہ دن بھر استعمال ہوتے رہتے چاہے یا نہ چاہے آنکھ کا کام ہے دیکھنا دیکھ کی رہے گی زبان کا کام بولنا بولے گی کانوں کا کام سننا ہے ارادہ ہو یا نہ ہو آواز کام تک پہنچے گی یہ اللہ نے اس کو آزاد کی یہ آزاد ہے اور یہ اللہ ہی نے دیے اب اس دنیا میں انسان محنت کرے گا ان آزاد کے ذریعے سے کوئی ہاتھوں سے کوئی پاؤں سے کوئی زبان سے کوئی آنکھوں سے کوئی دماغ سے دنیا میں محنت کے مختلف شعبے ہیں اور دنیا کے انسان دنیا پر محنت کر رہے ہیں اور رات دن کر رہے ہیں اللہ کے و من والوں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا اسی کے لیے جاہل ہے اس کے بعد رہل بنے یہ اللہ کے غیر خزانوں کو جانتا نہیں سارا شاہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام والسلام اس دنیا میں بھیجا اور انبیاء کرام علیہ السلام السلام نے آخر اس انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا اس کی کامیابی اور ناکامی کو بتائے کون سی چیزوں سے تو کامیاب ہوگا اور کون سی چیزوں سے تو ناکام ہوگا غیر دیکھ کہ جن چیزوں کو اس انسان کے سامنے رکھنا اللہ کو پہچان اللہ نے جنت بنائی ہے جہنم بنایا ہے دنیا میں تجھے کیوں بھیجا ہے اس انسان کو اس میں اللہ نے محنت کی قفت رکھی اور محنت کے ساتھ میں اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہے خیر کا مادہ بھی ہے شر کا مادہ بھی ہر ایک انسان شیطان ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خیر کا مادہ نہیں شر کا بھی وہ شر ہی کرے گا فرشتوں کی جماعت ایک ایسی ہے کہ جس میں شر کا کوئی مادہ نہیں اس میں خیر کا مادہ ہی اس کا گنا کرنا چاہے تو نہیں کرتا انسان ایک ایسی چیز ہے انسان ایک ایسی پیسہ ہے کہ جس کو بنایا ہے اللہ نے جس میں خیر اور شخص یہ دونوں مات جس چیز پر محنت کرے گا اس چیز سے آگے گا اس لیے اللہ نے انسان میں مختلف عزتیں رکھی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ انسان جیسے عام جانور ہے عام حیوانات ہے ان کے اندر کے جو تقاضے ہیں وہ اس انسان میں بھی رکھتے حیوان اس کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق بولنے والا جانور جیسے عام جانور کو بھوک لگے گی اس انسان کو بھی لگے گی جانوروں کو پیاس لگے گی اس انسان کو بھی لگے عام جانوروں کو جوڑے کی ضرورت پڑے گی اسے بھی عام جانوروں کو سردی لگے گی اس کو بھی لگے عام جانوروں کو گرمی لگے گی اس کو بھی گی جیسے حیوانات کے اندر میں جو ضرورتیں ہیں وہ اس انسان میں بھی پہلی نسبت اس کے حیوان ہونے کی یہ اپنی ضرورتیں لے کر آتا ہے اب اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان امبیا گرام علیہ و السلام کے ذریعے سے جو راستہ دیا ہے اس راستے پر اگر یہ محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے فرمایا نبیوں کے ذریعے سے انسان سے اس بات کو سمجھایا کہ تیری کامیابی تیری ناکامی تیری عزت تیری زندگی یہ کہیں نہیں ہے تیرے اندر سے نکلے دلیل کوئی نہیں کر سکتا ذلت تیرے اندر سے نکلے عزت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور ہم تعالیٰ شاہ رو کی سنت یہ ہے کہ عزت تیرے بدن سے نکلنے والے آواز کی بنیاد پر ملے اب یہ انسان اپنی محنت کا اگر جانور تو ہے ہی کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کے لیے کچھ بھی کہنا پڑتا ہو تو بھوک لگے گی کھائے گا پیاس لگے گی پیے گا عام جانداروں کے برابر اگر یہ کائنات پر محنت کرے گا اور چیزوں پر محنت کرے گا اور دنیا کی شکلوں کو محنت کا میدان بنائے گا اور اپنی ذات کو بھول جائے گا تو حیوانیت پہ یہ آگے بنے گا یہ جانور پنے میں آگے بڑھ جیسے جانوروں کی قسم ہے اس میں یہ انسان کی کے قسم میں ہوگا انسان کے روپ میں دنیا میں ایک قسم ہے جانوروں کی جس کا کام یہ ہے اپنا کھاؤ اپنا پو نہ کسی کو سینگ مارو نہ کسی سے لڑائی کرو نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ یہ قسم ہے پہلی جانوروں کی جیسے بکری جیسے گائے جیسے بھینس اپنا کھاؤ اپنا پیو اور اب اس کی بلا سے کہ پڑوسی بھوکا ہے اس کے پڑوس میں جو جانور ہے وہ بھوکا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں یہ پیاسا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اپنا پیٹ بھر لو اپنا کھانا کھا لو اپنا پانی پی لو اپنے سائے میں بیٹھ جاؤ دنیا سے کوئی کہاں ہے کیا کرتا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب یہ جانوروں کی پہلی قسم ہے انسانوں میں اگر اپنی محنت نہیں ہے تو پہلے انسان یہ آج کی دنیا میں شریف انسان اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بیچارا اپنا اپنا دھندا کرتا ہے اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے اپنے بچوں کو پالتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا کسی سے کوئی مطلب اگر اسی حال میں یہ انسان رہتا ہے اور اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بناتا انبیاء نے جو راستہ بتایا اس راستے پر محنت نہیں کرتا تو کیونکہ انسان ہے یہ ترقی کرے گا جانور ہے تو جانور پنے میں آگے بڑھے جانوروں کی دوسری قسم جو ہے وہ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا جو ہونا وہ ہوتا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو ختم کرنا پڑا تھا شیر جو ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی جنگل میں سے گزر کر کے جانے والا جو آدمی ہے یہ دس بچے کی کفالت کرتا ہے یہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ بھی لے کے جاتا ہے دس بچے کھاتے ہیں دس بچے شام کو بھوکے مرے گی اسے اس سے کوئی مطلب نہیں میرا پیٹ بھرنا چاہیے عورت وہاں سے گزر رہی ہے سے کوئی مطلب نہیں کہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا چھوڑ کر کے آئی ہے ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے ہے تمہارا دوست جب انسان اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بناتا اور کائنات کو محنت کا میدان اور دنیا کی چیزوں کو محنت کا میدان اور دنیا کی چیزوں کو محنت کا مقصد بنا کر کے زندگی اس گزارتا ہے تو پھر یہ جانور پنے میں اوپر جاتا ہے اور شیر کے طریقے سے یہ کہ کسی کا دے ہونا ہوتا رہے میرا گھر آباد ہونا چاہیے میرے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے میرے بچوں کی خواہشات پوری ہونی چاہیے چاہے کتوں کا جنازہ نکلتا ہو یہ انسان دوسری قسم میں آتا ہے جب صحیح محنت پر نہیں ہوتا اور اس کے لیے کچھ نہیں وہ خود بخود صحیح محنت نہیں ہوتی تو بری غلط چیزوں میں ایک بخود آدمی ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے یہ جانور میں ترقی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس نے اپنی دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے اور اور ہفتالہ شاہوں نے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے اس مقصد کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر جانوروں کی یہ تیسری قسم میں داخل ہو جاتی انسان کے روپ میں کبھی بکری بن کر کے کبھی گائے بن کر کے انسان کے روپ میں کبھی شیر بن کر چیتا بن کر گھوڑیا بن کر کے زندگی گزار رہا اس لیے اور اپنی ذات پر محنت کا میدان نہیں بناتا اور محنت نہیں کرتا تو پھر یہ اور آگے جاتا ہے اور جانوروں کی تیسری قسم ہے اس قسم میں داخل ہوتا ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو میں تجھے تکلیف پہنچاؤں میں انسانوں کو تکلیف پہنچاؤں گا چاہے میرا کوئی نفع ہو یا نہیں جیسے سانپ کی قسم ہے بچھو کی قسم ہے بچھو ڈنک مارتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا سانپ ڈستا ہے اس کا پیٹ بھی بھرتا پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ انسان اس قسم میں داخل ہو جاتا ہے راستے میں آتے ہوئے چلتے ہوئے انسانوں کو تکلیف پہنچا دی کسی کا مذاق اڑا دیا کوئی بچی جا رہی اس بچی کو بغیر ضرورت سے چھیڑ دیا اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی اور یہاں کیا بس تھوڑا سا مذاق ہو گیا ہمارا نفع ہو یا نہ ہو ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا اچھے اور ساتھ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہماری ماں نے جنائی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا جب انسان اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتا اور کائنات کی شکلوں کو بناتا ہے تو پھر یہ ایک قسم میں جاتے چلا ہے اور اس طریقے سے ترقی کرتا رہتا ہے اور دنیا حالات کا شکار امبیا کرام نے استلاق اختلاب نے اس انسانوں کو محنت کی جو چیز بتائی سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ انسان کی محنت کا میدان اس کی اپنی ذات اس کی اپنی ذات ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چلا دیا تو کائنات کا پورا نظام اس کے تابع ہو جائے شرط ہے اپنی ذات پر محنت اس کے دوسری نسبت ایک طرف حیوانیت کی نسبت ہے دوسری نسبت ہفتہ شاہ ہونے اس کے ساتھ میں رکھی ہے وہ ملائکہ والی نسبت ہے فرشتوں کی نسبت اس پر خیر کا مادہ بھی ہے جب خیر کی طرف چلتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہ عبادت کے راستے پر آئے عبادت فرشتوں کی صفت فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے اور ان سے بچتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے علیہ ملائے ہم ہوں فلو نمائی ہوں کہ فرشتوں کی صفات فرشتہ گنا نہیں کر سکتا اس کے مادے میں ہی گنا نہیں جب یہ محنت کرتا ہے انسان اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا کر کے اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی زندگی میں آئے گی وہ عبادت ہے اور عبادت فرشتوں کی صفت ہے پہلی حیوانیت کی نسبت اس کے ساتھ یا دوسری نسبت اس کے ساتھ میں ملائکہ کی ہو جائے اب یہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کا تعلق ان آسمان کے فرشتوں سے ہو رہا ہے جو قیام میں یہ رکو میں جاتا ہے تو ان فرشتوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے کہ جہاں رکو میں اس کی زندگی میں عبادت آئی تو یہ حیوانیت سے نکل کر جو اوپر آیا عبادت نہیں ہے تو صرف یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ حیوانیت کی قسم اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی اس کے ہڑتالہ شاہوں نے انبیاء کلاب علیہ السلاط والسلام کو بھیجا اور انبیاء کلاب علیہ السلاط والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو محنت کا میدان بتایا اور تمام حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بحث ہوئی ہے آپ کی دہشت سے پہلے ان کے عرب کے حالات اتنی بھوک تھی کہ بادشاہ صاحب اور فرماتے ہیں کہ عیا میں کا کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم جنگلوں میں جاتے تھے اگر کوئی کوئی چمڑے کا ٹکڑا ملتا تھا یہ دیکھتے تھے کہ جانور کا چمڑا ہے اسے آگ پر سیٹ کر اس کی راگ کو منہ میں ڈال کے پانی پی لیتے تھے بعض مرتبہ یہ نہیں ملتا تھا کہ حالات یہ تھے کہ جنگل میں جاتے اور جنگل میں کسی جانور کا خون دیکھتے تو گٹوں کو گل جھک کر کے اسے اسے اپنا پیٹ بھر دیتے اتنی غربت ہے اتنی و فاقہ ہے ظلم میں اتنا عام ہے آپ محکوم پر ظلم کر رہا ہے بڑا چھوٹے پر کر رہا ہے مرد عورت پر کر رہا ہے مالدار غریب پر کر رہا ہے ظلم عام لیکن بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ کر کر رہا ہے لڑائی آپس میں اتنی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر ہے لڑائی چل رہی ہے ایک خاندان کا ایک مرتا ہے مرتے وقت میں وہ وچت کر کے مرتا ہے کہ جب تک سامنے والے خاندان کے پانچ آدمیوں کو مار کے اس کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیو ہوگی وہاں تک مجھے میری روح کو چین نہیں ملے گا ایک کے بدلے میں پانچ پانچ کے بدلے میں پچیس تہذیب و تمدن سے اتنے دور ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ننگا ہو رہا ہے مرد میں کر رہے ہیں اور سے رات میں کر رہی ہیں ایسے حالات میں ہفتہ شان ہونے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے قوم بھوکی ہے قوم لڑائیوں میں بٹی ہوئی ہے قوم میں تہذیب و تمدن نہیں ہے ان سارے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک بنیادی چیز فرمائی یا ایجو الناس کو اللہ سارے مسائل کا علاج ایک اللہ کی ذات کا یقین سہولت ایک اللہ سے ہونے کو اپنے دل میں اتار دوں صاحب بھوکے ہیں تب بھوک دور ہوگی پیاسے ہیں پیاس دور ہوگی دنیا کی وہ محنت کہ جس کے لیے یہ انسان کی اپنی ذات کو محنت کا میدان بن وہ ایمان اندر میں اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس ایمان کو قبول کیا تو پھر حق تعالی شانوں کی طرف سے تربیت کا نظام چلا اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے ایمان جتنا مضبوط دین اتنا آسان ایمان جتنا کمزور دین اتنا مشکل جیسے بدن میں باڈی میں جتنی طاقت اتنا چلنا پھرنا آسان باڈی میں جتنی کمزوری اتنا چلنا پھرنا مشکل سب سے پہلی چیز ایمان اور یہ ایمان کی جگہ دل ہے بہت دھوکہ ہوتا ہے زبان ایمان کے اظہار کی جگہ ہے اقرار کی جگہ ہے ایمان اثر کرے گا جب جب اس کی جگہ پر پہنچے گا ایمان وہاں وقر اور پھر ایمان اس کی جگہ پر جیسے گولی اس کی جگہ پر پہنچتی ہے تب جا کر کے بیمار کو فائدہ ہوتا ہے بندوق کی بلیٹ اس کی جگہ پر رکھی جائے گی تب جا کر شام کو سامنے شیر کو اڑائے گی ہاتھی کو مارے گی یہ بلیٹ جیب میں ہے کوئی فائدہ نہیں ہو ہاتھ سے آدمی یا گلے بلیٹ سے یا کسی چیز سے ہی اسی بلیٹ کو مار رہا ہے تو میں مر رہا مشکل اس بلیٹ کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا پھر اس کے بعد اس کا شیر کو مار اب ہاتھی کو مار ایمان اس کی جگہ پر جب تک نہیں آتا اور ایمان کی جگہ دل ہے اور اس ایمان کو اس کے دل تک پہنچانے کے لیے محنت ہے بار بار اپنی زبان سے اس ایمان سے بولا جائے گا اس ایمان کو سنا جائے گا اس ایمان کے تذکرے ہوں گے ایمانی نظر سے کائنات کو دیکھا جائے گا بہت بڑی بلڈنگ دیکھی کے حساب یہ ہے لیکن ایمانی نظر اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ مٹی ہے جس زمانے پہلے مٹی تھی بعد میں مٹی ہو جائے گی مٹی سے جیسے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوگا بہت بڑی گاڑی نے کی صاحب اتنے کروڑ کی مہنگی گاڑی ہے یہ ہے یہ ہے تنا یہ مٹی تھی بعد میں مٹی ہو جائے گی اور ابھی جو چل رہی جیسے مٹی ہوگی تب بھی اس سے کچھ نہیں ہوگا ویسے آج بھی کچھ نہیں ہوگا اس ایمان کو بنانا پڑتا ہے اس ایمان پر محنت کرنی ہوتی اور یہ ایمان ہڑتال ہو بندے کے اثر میں اتارتے ہیں حالات کے راستے سے موافق حالات اب کیا بولتا ہے یہ مخالف حالات اب یہ کیا کہہ رہا اب یہ کیا رہا ہے کسی کے ہاتھ پہ اور کے ہاتھ پہ تیری بندوق سے کچھ نہیں ہوتا ہماری ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے آئے تو وہ اوپر کوٹے پر تھا اور نیچے والوں کے پاس ہتھیار تھے اس کے پاس کچھ نہیں وہ وہی سے کہہ رہا ہے تمہارے ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا کیا کرو گے تم ہتھیاروں سے تمہاری لکڑی اور ڈنڈوں سے کیا ہوگا اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی تو پہلے منزل سے جو چھلانگ لگائی تو نیچے والے گھبرا کر بھاگے تو ان کے کے ڈنڈے اس ہاتھ میں آ گئے تو اب ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو کہ اب آؤ میرے سامنے اب میرے پاس ڈنڈا ہے کون ہے بدل گئی ان کے پاس تھا وہاں تک کیا کہا تمہارے ڈنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا اپنے پاس آیا تو ہے میرے پاس جنڈا ہے آؤ کون آتا ہے یہ بدل بدلتے ہر حال میں چیز دے کر چیز لے کر حق تالا شانو آزمائیں گے اس کی زبان کا بول کیا کہہ رہا ہے جیسے اور کے پاس میں اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے پاس ہوگی تو بھی اس سے کچھ نہیں مال پیسہ دولت عہدہ دوسروں کے پاس ہے کچھ نہیں ہوگا ایسے میرے پاس ہوگا تو بھی کچھ تک اس ایمان کو بنانا یہ ایمان جتنا اندر میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا اور دین پر جب چلنا آسان ہوگا تو پھر عبادات کے راستے کے لیے چلے گا عبادات اس کی زندگی میں آئے گی اور عبادتیں جتنی زندگی میں آتی چلی جائے گی فرشتوں والی نسبت اجازت ہوتی چلی جائے گی اب اس کا فرشتوں کے ساتھ جو ہے لیکن فرشتہ جو ہے اس سے بھی آگے یہ انسان بڑھے گا فرشتہ فرشتہ رہ سکتا ہے یہ خلیفہ نہیں بن سکتا اس میں ہے ان بات اس انسان میں تیسری نسبت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا جو فرشتہ کروڑ ہاں کروڑ سال تک عبادت کرے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا جب یہ عبادات کے راستے پر آیا پھر ہفتہ شان ہو اس کے اندر میں تیسری جو نسبت ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے سامنے یہی تو کہا تھا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اب اس میں صفت آئے گی اللہ کھاتے نہیں کھلاتے اللہ پیتے نہیں پلاتے اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے مکان دیتے ہیں یہ انسان چونکہ انسان ہے اس کھائے گا بھی اور کھلائے گا یہ یہ کھائے گا بھی اور دوسروں کو کھلائے گا یہ پہنے گا بھی کیونکہ انسان ایک ضرور ایک دوسروں کو پہنا ہے یہ پیاسا ہے گا رمبائی اللہ پیاس تو نہیں اللہ محتاج نہیں وہ پلاتے ہیں یہ چونکہ انسان ہے اس نسبت سے پیے گا کیونکہ خلیفہ ہے اس نسبت سے دوسروں کو پلائے یہ خلی تیسری نسبت اس کے اندر میں یہ خلیفہ ہے یہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحم کرنے والا ہو یہ خود بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس مئی انفا خیر الناس مئی انفا لوگوں میں سب سے بھلا آدمی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے جتنا اپنے ذات پر محنت کرتا چلا جائے گا اپنی ذات کو محنت کا میدان بنائے گا اب یہ صفات اس کے اندر میں منتقل ہوگی تو یہ اپنی اپنی ضرورتوں کو مختصر کرے گا اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے کی شادی کرائے گا کیونکہ انسان ہے لیکن ضرورت کے اعتبار سے اس میں لگائے گا اور باقی لوگوں کی بیٹیاں اور لوگوں کے بیٹے جو بغیر شادی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں اب ان کی شادی کا فکر کریں خلافت کی نسبت اس کے اثر کو مستقل اور یہ دوسروں کو نفع پہنچائے یہ تین نسبتیں جو ہیں یہ نسبتیں تینوں کے ساتھ میں شاہ چار کی چوتھی نسبت عطا فرماتے ہیں وہ ہے نبی کے نیابت والی نسبت کو محنت کرے گا کرتے کرتے کرتے لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور اب السلاط والسلام کا امتی بس یہاں تک چلے گا کہ نبی کی بات کو مان کر اس کو چلے گا اس کے آگے راستہ لیکن اس امت کے لیے ہفتالہ شان ہونے یہ ہے کہ چوتھی نسبت حق ہفتالہ شان ہو تو یہ محنت کرتے کرتے کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ خطے نبوت والی نسبت اسے ادب ہے ختم نبوت والی نسبت تو امت جہنم سے بچ جائے جو امبیا گرام نبی السلاط والسلام کا درد نبیوں کی نیامت جو ملے گی وہ کہ نبیوں کے اندر میں جو درد جو غم جو اندر کی بے چینی اس بنیاد پر کہ یہ جہنم میں جائے اس کے انبیاء کرام اسلات السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے ہر تعالیٰ شاہ نے دعوت کی محنت عطا فرماتے تھے حالات کے شکار ہوتے تھے مارے جاتے تھے پیٹے جاتے تھے پتھر ڈالے جاتے تھے لیکن اس حال میں پیچھے بات یہ جہنم میں جائے وہ غم وہ بے نہیں جب آدمی اپنی ذات پر محنت کا میدان بناتا ہے اور کرنا شروع کرتا ہے جو دیہات تعالیٰ شان ہوتا ہے ندیوں کی جیاوت کی نسبت اب تعالیٰ شان ہوتا پر اور اس نسبت پر جب آج جو محنت میں لگتا ہے اور آج جو قربانی میں لگتا ہے اور محنت پر چلتا ہے تو پھر تعالیٰ اشان ہو اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو جہنم سے بچا دیا یہ ہفتہ نے اس پر اور اس کے لیے محنت کا میدان اس انسان کو ہے کائنات کا مسئلہ تو کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ جل جلال دینے والوں نے اس انسان کے زندگی میں کامیابی ناکامی کی بنیاد کہیں رکھی یہ ضرورت ہے اور ہر ایک کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے ہر ایک کے مقدر میں کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا چیزیں ہیں اس سے محنت سے جو دے دیا گیا ہے یہ اس کی اپنی بات ہے اس کے لیے ہم تعالیٰ شاہوں نے امبیا کرام علی وسلاط والسلام کو بھیجا اور امبیا کرام علی وسلاط والسلام نے آ کر کے اس محنت کو کی اور محنت کو کر کے پوری امت کے سامنے یہ بنیادی آخری جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت ہے جس پر ذمہ داری ہے اپنی ذات کو جہنم سے بچانا اور انسانوں کو جہنم سے بچانا یہ اس کی ذمہ داری سواب نہیں بہت سی مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے صاحب کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو سواب نہیں ملے گا اور کوئی نقصان نہیں یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے دین پر چلنا یہ اس کی ذمہ داری ہے اور دین پر چلانے کی محنت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ کام سونپا گیا ہے اور جب تک یہ اپنی ذمہ داری پر چلے گا دنیا میں دین زندہ ہوتا چلا جائے کی ایک چیز کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کو جتنا ادا کرتا چلا جائے گا اتنے اللہ کی طرف سے جیسے اور ندیوں کو اللہ پاک نے بھیجا اور ہر ندی کو اس کی محنت کا میدان بتایا محنت کا میدان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گیا اور آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا ابھی ہر زمانے میں آیا آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا اس امت کے اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کے ذریعے سے اس امت کو کہا گیا وہاں اللہ کا تلا کے وقت درا اب یہ اپنے گھر پر محنت کرے گا اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کی محنت کرے گا اپنی بیوی کے بچے کو دین پر لانے کی محنت کرے گا کی زندگی میں دین آئے اس کے لیے اپنے گھر میں یہ تعلیم کا حلقہ قائم کر رہا ہے فضائل کی تعلیم کو شروع کر رہا ہے کہ فضائل کے راستے سے کس میرے اس کے اندر میں دین آئے گا تو اس کے ذریعے سے میرے بچوں میں دین آئے گا تو اسماعیل علیہ السلام والسلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری یہ ادا کر رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام والسلام کی محنت کا نور سے ملے گا تو حد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی کے ساتھ یہ اپنے گھر پر محنت کر رہا ہے کے راستے سے کے راستے سے اب دین میں دین آیا تو بچوں میں دین آئے گا دلی میں دین نہیں تو بچوں میں دین لانا مشکل ہے جو ماں جو جہاں بچہ بچتا ہے اس کے اثرات اس پر ہوتے نے کئی کھلے میں جیسے ہوں گے جو بازار میں ملتے ہیں کھلونے کو آپ لینے جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا ہے اس کی قیمت دو سو روپئے لیکن یہ کھلونے جہاں بنتے ہیں جس کارخانے میں اس سے جا کر پوچھو تو بھائی اسے ایسے ہی بنتی اس کی ڈائی بنانی پڑتی جس کے اندر یہ کھلونے نکلتے ہیں سب ہوں کتنے ان کا دو لاکھ دو لاکھ کے ہاں وہ کھلونا تو دو سو روپے کا ہے یہ دو لاکھ روپئے کے اس کے اندر میں کھلونا بنتا ہے اور اس کے اندر میں ذرا شراب ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ تمام کھلونوں میں آئے گی تو بہت صاف رکھنا پڑتا ہے ایسے ماں کے اندر صفات بچے میں منتقل ہوں ماں کی زندگی میں دین آئے گا بچوں کی زندگی میں دین آتا چلا جائے اس لیے ہمیں ایک محنت کی گئی کہ ہم اپنے گھر پر محنت کریں کیا کا ہمیں دورس کا گرا لیں سمت کو کہا دیں اب گھر پر محنت کرے گا تو یہ محنت ہے اسماعیل علیہ السلاط والسلام کو محنت دی گئی تھی اسماعیل علیہ السلاط والسلام کی محنت کا نور اسے ملے گا محمد محمد کے ساتھ پھر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ اپنے اپنے اطراف کے ماحول کو بنائے اپنے شہر کے ماحول کو بنائے حضرت شعیب علیہ السلام السلام کو ہفتہ شان ہونے شہر مدین کے لیے نبی بنا کر لیے گئے اب یہ گشت کے ذریعے سے روزانہ کی مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے شہر اور شہر کے اثرات سے محنت کر رہا ہے اب اس محنت کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا اپنی ذات کے گھر میں آیا بھی اپنے ماحول میں دین آئے گا بہت کوئی میرا امن چڑا امن ہو رہا وہ ماحول میں دین آئے گا ہر سال احسان اس کسی محنت پر اس کو اگلے سوئے بڑے سلاد اسلام کا نور دیں گے محمد و محر کے یہ مان اپنے اثرات یہ محنت کر رہا تین دن نکل کر کے اور اپنے اثرات کے بستیوں کے اندر میں جا جا کر کے یہ تین زندہ ہو جائے ہر مسجد میں گشت شروع ہو جائے تعلیم شروع ہو جائے لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے تو یہ کیا ہوگا ان کا حضرت لوت علیہ السلاط والسلام کو پانچ بستیوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا تو حضرت لوت علیہ السلاط والسلام جہرت والا نور کسے ملے گا محمد اپنے ملک میں چلے چلے کے لیے نکل رہا ہے اور چلے چلے لگا کر کے محنت کر رہا ہے کبھی چلتا لگایا کبھی چار مہینے لگائے کبھی اپنے ملک میں سال لگایا اب اس کے ذریعے سے پورے ملک میں دین لانے کی محنت کر رہا ہے تو اس کو حضرت اول علیہ اختلاط و سلاد کو ہڑتالا شان ہونا ملک کے مصر کے لیے نہیں بنا دیں حضرت موسا علیہ سلاد السلام والا نور محمد ساتھ اپنے زمانے کے انسانوں میں دین آ جائے اپنے زمانے کے انسان دین پر چلنے والے بن جائے اس کے لیے محنت کر رہا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ خلاد والسلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ان کے زمانے کے انسانوں ایک محنت چلتی یہ ہو اب اس محنت کے نتیجے میں لگنے کے نتیجے میں جب اس نے اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان بنایا ایمان بنانے سے لے کر کے اوپر تک حق تعالی شاہ شاہراہوں نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے حوالے سلطان اللہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا اب یہ اس کی آواز جنگل کے جانور جو ہے وہ جنگل خالی کر رہے ہیں یہ صحابہ وہ جو تھے میں نے پہلے کیسے کہا کہ کھانے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا پینے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا سرکار کے تشریف لانے سے پہلے تہذیب و تمدن نہیں تھا ایک تیئیس سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا اور جو گھاٹیاں آئی گھاٹیوں سے گزرتے چلے گئے تیئیس سال کے عرصے میں اب تعالیٰ شاہوں نے ان میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ گزر رہے ہیں اور رات کو وہاں قیام کی ضرورت پیش آئی اور جنگلی جانور زہریلے جانور ہیں اب ایک آواز لگا رہے ہیں ایک جانور آج ہمیں قیام کرنا ہے خالی طور کہاں آواز کہاں تک پہنچی صحابہ کی جماعت تھی اور کے افراد تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے خلافت کے زمانے میں امر کے آس پاتے ہیں مصر مستر ایک خط آیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ پتا ہو گیا مصر دریائے نیل یہاں کے لوگ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پرانا معمول یہ ہے کہ ہر دو سال میں ایک لڑکی کو قربان کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ نہر نہیں چلتا ہے دریائے نہیں چلتا ہے ہم کیا کریں حضرت امرت کے آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط لکھا کہ یہ لوگ آ رہے یہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس جب قاصد آیا تو اس قاصد کے ساتھ میں دو خط بھیجے ایک حضرت عامر نے آج کے نام کہ میں یہ جو دوسرا خط بھیجتا ہوں اسے دریائی نیل میں ڈال دوں اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مخاطب کون ہے دریائے نیل ہے دریائے نیل کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتی ہے یا چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت ہے اگر اللہ کی طرف سے تو چل رہا ہے تو تجھے چلنا ہوگا اس وقت سے چلی ہے اب تک دریائے ہو رہا اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا جس کے نتیجے میں اللہ کے عوامل اندر میں آئے پھر زمین و آسمان کسی کو پل رکھا اس وقت میں پوری دنیا کے میرے آپ کے پوری دنیا کے مسائل کا حل کائنات کی کسی چیز میں نہیں اس کا تعلق ہے ہی انسان کے امن اور چین سے زندگی کے بننے سے اس کا تعلق ہے اسباب سکون تو آ سکتے ہیں سکون نہیں آ سکتے کا تعلق آمال انسان کے بدن سے نکلنے والے آمال پر ہم شانوں کی طرف سے فیصلے ہوں کوئی بھی بنا کی اپنی نہ ہو سکے بیٹی کا اپنا نفع ہے جیسے چیزوں کی تعالیٰ شانوں نے خاصیت رکھی ہے ایسے آمال کی خاصیت نمک منہ میں ڈالو وہ نمکین ہوگا شکر منہ میں ڈالو وہ میٹھا ہوگا ہکتا لان ہو سب کے لیے یہ رکھا ہے جب تک ہکتا لان ہو چاہیں گے اس وقت اس کی تاثیر بدل گئی لیکن یہ سو سال میں دو سو سال میں زمانوں سے چل رہا اللہ کے قدرت کے باہر میں لیکن اللہ کا ایک نظام منہ میں نمک ڈالو نمکین ہوگا شکر ڈالو میٹھا ہوگا غریب ڈالے تو بولو ارے غریب منہ میں چکر ڈالے تو منہ میٹھا ہوگا مالدار عادل صدر صاحب وزیر اعظم صاحب پورے مجمے کے بیچ میں ڈالے تو کر میں ڈالے تو یہ بیٹا ہوگا اور گھر کے اندر میں چھوڑ کر لائٹ بند کر کے منہ میں ڈالے گا تو جیسے چیزوں کی تاثیر ہے ایسے انسان کے بدن سے نکلنے والے آمان تاثیر کوئی بھی کرے چھپ کے کرے علانیہ کرے اس چیز کا اثر اس پر آئے تاثیر نماز کی تاثیر ہے فلاح کامیابی جو بھی پڑھے گا لیکن نماز پڑھے اس نماز کو سیکھ کر اس نماز پر مشق کر کے محنت کر کے نماز کو نماز بنا کر کے پڑھے گا اس نماز کی تاثیر ہے زکات کی تاثیر ہے روزے کی تاثیر ہے روزے سے تخوا آتا ہے نماز پانچ متراک سے روکتی ہے ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے اطمینان دیتا ہے حج سے رینا آتا ہے اللہ کی نسبت پر جان اور مال کے خرچ کرنے پر اس میں برکت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں وہ اس کی خاصیت ہے ایسے دعوت کی خاصیت ہے دعوت کی خاصیت یہ ہے کہ دعوت کو جہاں بھی زندہ کیا جائے گا اور جہاں دعوت پر محنت کی جائے گی اور اس پر جان و مال کی قربانی دی جائے گی اب تعالیٰ شان ہو دین کو زندہ کریں گے جس ملک میں جس علاقے میں جی، جہاں جی، کیا جائے جی۔ کیسے بھی حالات اس لیے انبیاء کرام علیہ مسکلا والسلام کو ہر شان ہونے جہاں بھیجا کیسے حالات میں بھیجا نبیوں کے آنے کا زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب دنیا میں شرک کفر جہالت عام ہو جاتی تھی تو گویا یہ نبی کے آنے کا موسم ہو جائے اور نبی تشریف لاتے تھے اکیلے آتے تھے پوری قوم میں دینی ہے پوری قوم میں جہالت ہے اور ہر ہڑتال آسان ہو نبی کو بھیج دیتے جماعتیں بنا دیتے ایک کو ایک ایک نبی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں اور یہ جہاں بھی جو نبی بھی آئے ہیں جنہوں نے بھی آ کر کے ایمان کی دعوت دی اور مخالف ہو گئی ان سب کے درمیان میں عقیدہ ان کی حفاظت کا مسئلہ لیکن تمام ندیوں کو ہر دالا اس نے دعوت کی محنت کے کر جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ مشترک ہے تمام ندیوں میں جیسے تمام ندیوں میں مشترک ہے کہ سال شانہ نے ہر ایک کی دعوت کی دعوت کی پہلے تیری ذمہ داری چھوٹے بڑے ہیں اور نبی جب تشریف لائے اور اس دعوت کی محنت سے کیا تو ہفتہ شاہوں نے وہیں سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ دور سر دور ایمان میں داخل ہوئے اور ایک طبقہ جو ایمان میں داخل نہیں ہوا پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور قتل پھر چلا وہ محنت اللہ نے قتل اللہ نے اتنی بڑی محنت سے میرے اور آپ کو نسبت بتا دیا معمولی چیز نہیں معمولی چیز نہیں اس محنت سے نسبت اور تعالیٰ چاروں نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا اور اللہ نے اپنے راستے نکلنے کی بہتر قطع فرمائی یہ بہت بڑا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے دینے کے لیے لیکن اللہ کا نظام ہے اب تالا ہو اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے لیے حالات لاتے ہیں امتحان آتا ہے امتحان ترقی کے لیے آیا کرتا ہے امتحان تنزلی کے لیے نہیں آتا کبھی حالات ہو سب سب ہے نارمل اور اچانک آپ نے طے کر دیا تو آپ مجھے سال کی جماعت میں جانا سب نارمل جہاں نکلنے کا زمانہ آیا حالات ہونے کے اچانک سے مسائل آنے کے لیے اب ایک طرف یہ تقاضا ہے ایک طرف میں کھڑا ہوں اس لیے کہ وہ تقاضا ہے درمیان میں کھایا نکلوں گا حالات آئیں گے نکلوں گا گھر والے ناراض ہو جائیں گے نکلوں گا برباد ہو جاؤں گا دعوت اب ہمت کر کے تو آئے مانگ کر اللہ سے مدد مانگ کر کے اگر پار ہو گیا یہ امتحان دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں گا گھبرا گیا کیسے ہو کیسے سارے گرام کی زندگی کو مشاغل کر کے بدل کا میدان کا کیا حال ہے اوہد کا کیا حال ہے یہ اللہ نے ایک محنت میں لگایا اور اعمال کی بنیاد پر محنت کر کے آدمی کسی چیز کو طے کرے پھر جمے گا اور پھر اللہ سے مانگے گا ایک اللہ کے علاوہ نگاہ صحیح نہ جائے اللہ سے مانگ یہ ہے تعلق پیدا کرنے کے لیے بندے کو قریب کرنے اس کے لیے میرے دوست اور بھائی نے اللہ نے ہمیں ایک راستے میں ڈالا ہے ایک راستے پر چلایا ہے اب کیا ہے ان کا ترقی آگے بڑھنا ہے وہ آج بھی جب کی ہمت جتنا بڑھتا جائے گا اب تعالیٰ شام اس کے ذریعے سے حالت میں کام اور زندگیاں ہماری بڑھے اس لیے میرے دوستوں اب ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ سال ایک تو وہ مجمع ہمارا ہے جو مجمع کل کے نام لکھا چکا ہے طے کر چکا ہے وہ مجمع ہمارا کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اب فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ شاء سال لگانا ہے بیرون جانا ہے اور اللہ کی مدد پر جانا ہے اور اللہ ہی سے لے کر جانا ہے اب بتاؤ ہمت کے ساتھ میں کون طے کرتا ہے